عبد السمت کے والد عبد الوارث بن سعید نے کہا ہمیں سعید جوریری نے ابو عثمان نہادی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے ہمیں واس فرمایا اور دوزک کی یاد دلائی کہا پھر میں گھر آیا تو بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور بیوی سے خوش طبعی کی پھر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی میں نے یہی بات ان کو بتائی انہوں نے کہا میں نے بھی یہی کیا ہے جس طرح تم نے ذکر کیا ہے پھر ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے میں نے عرض کی اللہ کے رسول منافق ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے تو میں نے پوری بات آپ سے عرض کر دی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح انہوں نے کیا ہے میں نے بھی بالکل یہی کیا ہے گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنزلہ یہ گھڑی گھڑی کا معاملہ ہے یعنی ایک گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور دوسری کسی اور طرح اگر تمہارے دل ہر وقت اسی طرح رہیں جیسے تذکیر و تلقین کے وقت ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ فرشتے مسافر کریں حتیٰ کہ راستوں میں تم کو سلام کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6967